عباس عباس عباس عباس سرور کے علمدار زینب کے وفادار یا سانی کرنا سرداروں کے سردار سنو شبیر سے غازی کی کسنا سنو شبیر سے غازی کی سنا سنو شبیر سے غازی کی سنا سنو شبیر سے غازی کی سنا سنو شبیر سے غازی کی سنا سنو شبیر سے غازی کی سنا سنو شبیر سے غازی کی سنا سنو شبیر سے غازی کی سنا وہ بتائیں گے سنائے ابا سنو شبیر سے غازی کی سنا سنو شبیر سورہ قدر کے پردے میں پلا ہے عباس سورہ غمد کی گودی میں رہا ہے عباس اول عمران کے آنگن میں چلا ہے عباس دل یاسین دھڑکنے کی صدا عباس بے کے نقطے سے جو وناس تلک جائے گا نظر آئے گا سنو شبیر سے غازی کی سنا سنو شبیر سے غازی کی سنا جس کو آندھی کہے طوفان وہ میرا غازی ہے جس کے خادم ہے سلیماں وہ میرا غازی ہے موت ہے جس سے پریشان وہ میرا غازی ہے جس میں شبیر کی ہے جان وہ میرا غازی ہے اس کی عظمت کی تو زینب نے قسم کھائی ہے فاطمہ ختم کا بیٹا ہے میرا بھائی ہے اپنے شیراسی میں ہمیشہ سے بٹھایا میں نے مجھ کو زغرانے سے جھولا جھلایا میں نے فرض نانا کی طرح اپنا نبھایا میں نے اس کو کاندھوں پہ کئی بار بٹھایا میں نے سب یہ کہتے ہیں رہا رکھا ہے سنو شبیر سے غازی کی سنا سنو شبیر سے غازی کی سنا اپنے معبود کی معصوم گواہی عباس چلتی پھرتی ہوئی شمشیر لاہی عباس دشمن آل محمد کی تباہی عباس لشکر فاطمہ زہرا کا سپاہی عباس کفر کو عشق کا کعبہ نہیں ڈھانے دے گا یہ ولایت پہ کوئی آنچ نہ آنے دے گا سنو شبیر سے کی سنا سنو شبیر سے غازی کی سنا اس کی ہر ایک صفت ہے میرے بابا جیسی وہ سخی یہ بھی سخی وہ بھی ولی یہ بھی ولی فرق اللہ نے غم دونوں میں رکھا ہے یہی میں محمد کا محمد یہ علی کا ہے علی کربلا میں شب ہجرت کا جو منظر ہوتا میرے بستر پہ بھی عباس دلاور سوتا سنو شبیر سے غازی کی سنا سنو شبیر اس غازی کی سنا مسئلہ اس کے لیے صرف میری چاہ کا ہے فوج کی فکر نہ خطرہ اسے جنگاہ کا ہے گھاٹ پر پہرا اگر لشکر روباہ کا ہے زور غازی کی کلائی میں ید اللہ کا ہے صرف نیزے سے اگر ہاتھ چیز ہے سورج کو اٹھا لے سنو سنو سے سے غازی غازی کی کی سنا سنا کتنے لاکھوں کا یہ لشکر شر کیا مطلب سامنے شیر کے یہ تیر و تبر کیا مطلب عین اللہ کی آنکھوں میں ہو ڈر کیا مطلب اس کے ہوتے ہوئے خیموں پہ نظر کیا مطلب کھیلتا آیا میں یہ تیر کے ساتھ اپنے شمشیر کے ساتھ سنو شبیر سے غازی غازی کی کی سنا سنو شبیر سے سنا دست زغرا کا تراشا ہو خاندان بنی غاشم کے لیے آس ہے یہ کربلا جس پہ ہے تحریر وہ کرتاس ہے یہ شیر جس شیر سے ڈرتے ہیں وہ ابا پاس ہے یہ جب میرا شیر جوارن میں بھی پھر جاتا ہے زندگی کیا ملک الموت بھی ڈر جاتا ہے سنو شبیر سے غازی کی سنا سنو شبیر سے غازی کی سنا ملتی جلتی میرے بابا سے ہے صورت اس کی ہے دل ثانی زہرا پہ حکومت اس کی پوچھ لو مالک اشتر سے شجاعت اس کی ایک جملے میں سناؤں میں فضیلت اس کی ماورائے سمجھو سوچو دلو عقل ہے یہ ہی اب الفضل ہے یہ سنو شبیر سے غازی کی سنا سنو شبیر سے غازی کی سنا گرد خاموش سے تمگاروں کی ساری بڑ ایک بجلی کی طرح اس کی جو چمکے کڑ کڑ سر سرگرے خاک پہ اولوں کی طرح سے تڑ تڑ مو دوزخ کی طرف دے سارا نہر تک شام کے کے گرا دے لاشے نہ ہو چلنے کی جگہ اتنے بچھا دے لاشے سنو شبی سے غازی کی سنا سنو شبی سے غازی کوئی غازی سا وفادار نہیں ہو سکتا اس سے اچھا کوئی معیار نہیں ہو سکتا اس سے بڑھ کر کوئی حقدار نہیں ہو سکتا کوئی اور علمدار نہیں ہو سکتا جب سرے حشر علم لے کے نکلنا چلنا ہوگا سنو شبیر سے غازی کی سنا سنو شبیر سے غازی کی سنا چھت پہ کعبے کی وہ خطبہ دیا غیر تھے ملک وقت ٹھہرا ہوا خاموش تھے سب ورش تلک رو جھپکتی نہ تھی لوگوں کی پلک ممبر کوفا کی نظر آئی جھلک سب پہ اسرار جہاں کھول رہے ہو سنو شبیر شبیر سے سے غازی غازی کی کی سنا اللہ اللہ جب یہ بپرا تھا میں نے زینب کی قسم دے کے اسے روکا تھا ورنہ لشکر تو اسی روز تغو بالا تھا اس نے جب غیظ میں شمشیر سے خط کھینچا تھا اس کی بت کئی عالم ہے کہ ڈرتی تاریخ خبر سنو شبیر سے سے غازی غازی کی کی سنا سنا سنو شبیر یاد ہے مجھ کو وہ پین کا سارا منظر فخر سے سر تھے اٹھائے ہوئے بابا حیدر دیکھے غازی کو دعا کہتے تھے بھائی شبر تم نے دشمن سے بھی کروا دیا حیدر حیدر حیدر حیدر فتح ایسی تھی کہ ہر فوت مزادہ خوش تھا خود میں صرف میں غازی سے خوش تھا سنو شبیر شبیر کھل کے یہ بازو شبیر لڑے گا ایک دن جانی محضر میں ہے تحریر لڑے گا ایک دن بن کے بل فتح کی تفسیر لڑے گا ایک دن اے تکلم یہ مخابیر لڑے گا ایک دن جب سے تیغ چلانے کی اجازت ہوگی اور پھر کچھ بھی نہیں ہوگا قیامت ہوگی سنو شبیر سے غازی کی سنا سنو شبیر سے غازی کی سنا سنو شبیر سے غازی کی سنا سنو شبیر سے غازی کی سنا